السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے بائنری سرچ ٹری کلاس بنانے کی خاطر اس کی انٹرفیس فائل یعنی binary search tree dot H file بنائی تھی اور اس میں ہم نے وہ پبلک اور پرائیویٹ میتھڈز اور اسٹیٹ ویریبلس ڈالے تھے البتہ اس کی implementation dot C P P file کی ڈسکشن کی بجائے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا بلکہ ایک تجویز پیش کی تھی کہ ہم نے اس کلاس کے انٹرفیس بنانے میں کانسٹ اور ریفرنس ویریبلس کا بہت استعمال کیا ہے آخر یہ ریفرنس ویریبلس ہوتے کیا ہیں ان کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور اصل میں پیچھے کاروائی اصل میں ہوتی کیا ہے یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں آپ نے پچھلے کورس میں بھی اس کے بارے میں پڑھا ہوگا اور یقیناً استعمال بھی کی ہوگی پھر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ سی پلس پلس کی جو کتاب ہے یا جو ریفرنس کے طور پہ مٹیریل آپ کے پاس موجود ہے اس میں آپ یہ ریفرنس ویریبلس کے بارے میں ضرور اور پڑھ کے آئیے کیونکہ ہم اس لیکچر میں اس ریفرنس ویریبلس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے تو آئیے ہم کرتے یہ ہیں کہ میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کروں گا ریفرنس ویریبلس کی لیکن اس کے علاوہ میں کال اور وہ جو بقیہ اندرونی چیزیں ہیں رن ٹائم انوائرمنٹ کی اس کے حوالے سے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ریفرنس ویریبلس کا استعمال کیوں اور کیسے ہوتا ہے اور اس کے استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے تاکہ آپ کو یہ مہارت حاصل ہو جائے کہ یہ ریفرنس ویریبلس کب اور کیسے استعمال کرنے چاہیے یا ان کا مناسب استعمال کیا ہوگا تو میں چند ایک مثالیں پہلے پیش کرتا ہوں اس کے بعد ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو سلائڈ کی جانب دیکھیے the symbol ampersand has few different purpose depending on where it occurs in the code when it appears in front of a variable name it is the address operator that is it returns the address of the variable in memory اور میں نے مثال اس طرح دی ہے کہ فرض کریں آپ یہ دو ڈیکلریشن لیں انٹ ایکس جو کہ ایک ایکس آبجیکٹ یا ایکس انٹرجر ویریبل بناتا ہے اور اس کے بعد ہے int star P T R ampersand X اب جب آپ نے پوائنٹرز استعمال کیے تھے اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پرسینٹ جو ہے یہ کسی لوکیشن کا ایڈریس آپ کو دیتا ہے اور وہ ایڈریس جو ہے وہ آپ ایک پوائنٹر ویریبل کو اسائن کر سکتے ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ کیا پی ٹی آر جو ہے وہ میرا ایڈریس ویریبل ہے یہاں تک تو بات واضح ہے کہ یہ ایمپرسینڈ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے یا اس کا استعمال کیا ہو سکتا ہے یعنی آپ ایک پوائنٹر ویریبل فرض کریں انیشلائز کرنا چاہتے ہیں یا اس پوائنٹر ویریبل کو کوئی ایڈریس اسائن کرنا چاہتے ہیں آخر کار وہ ایڈریس کہیں سے تو آئے گا ایک طریقہ یہ سامنے آیا جو آپ کافی مانوس ہیں جس سے کہ اگر میں کسی ویریبل کا ایڈریس لوں تو مجھے وہ ایڈریس لے کے ایک پوائنٹر ویریبل میں ڈالنے کے لیے جو مجھے کاروائی کرنی پڑتی ہے وہ یوں کہ یا تو میں ایک پوائنٹر کو انیشلائز کر دوں یا اس پوائنٹر کو ڈکلیئر کر کے میں بعد میں بھی کہہ سکتا تھا کہ P T R equal M X یہ تو ہوا ایڈریس آپریٹر البتہ جیسے کہ ہم بائنری سرچ ٹری میں جب ہم وہ ڈاٹ ایچ فائل بنا رہے تھے آپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایمپرسین جو ہے یہ کسی ویریبل کے شروع میں نہیں تھا اصل میں اس کے بعد میں تھا تو ذرا سلائڈ کی جانب دیکھیے کہ the symbol ampersand can also appear after type in function signature یعنی کہ ایمپرسین جیسے کہ میں نے کہا ایک فنکشن کے جو آرگیومنٹ لسٹ ہوتی ہے اس میں بھی ٹائپس ہوتی ہیں اور اصل میں ایک لحاظ سے فنکشن کا جو سگنیچر ہے اس میں اس ٹائپ کا ہونا تو لازمی ہے لیکن اس آرگیومنٹ کا نام جو ہے وہ ہونا ضروری نہیں وہ جب آپ فنکشن ایکچولی بناتے ہیں اس وقت اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے البتہ میں مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بائنری سرچ ٹری کلاس کو لیں جیسے کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ for example insert and remove from the binary search tree class ان کی ڈیکلریشن کچھ یوں تھی void insert const E type M X اسی طرح void remove const E type M X یہ دیکھیے ایم پرسینٹ کہاں پہ ہے یہ اصل میں ایک ٹائپ کے فوراً بعد ہے اور یہاں پہ یا اس کلاس کی کی اگر کو آپ دیکھیں تو اس میں ہم نے ٹیمپلیٹس استعمال کیے تھے لیکن میں یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ ٹیمپلیٹ اصل میں ایک ٹائپ پرائمر ہے یعنی کہ وہاں پہ ایک ٹائپ آئے گی اور اس کو واضح کرنے کے لیے میں نے اگلی سلائڈ پہ یہ مثال پیش کی ہے کہ فرض کریں کہ آپ بائنری سرچ ٹری کلاس جو ہے وہ نہیں بناتے آپ بناتے ہی ہیں کہ اس میں انٹرجز ہوں گے جیسے کہ میں نے یہ لکھا ہے in case we design the binary search tree class to hold integers only there is without templates اس کیس میں کیا ہوگا void insert const const int x void remove const int ampersand X یہ وہ دو میتھڈس ہیں فی الحال جن کے بارے میں میں گفتگو اس لحاظ سے نہیں کہ یہ میتھڈس کیا ہیں بلکہ اس لحاظ سے کہ دیکھیے انٹ کے بعد میں نے پرسینٹ ڈالا ہے اور یہ لفظ کانسٹ بھی موجود ہے اس کے بارے میں میں بعد میں بات کروں گا فی الحال توجہ اس پرسینٹ پہ رکھیے کہ میں نے یہ ایک ٹائپ کے بعد لکھا ہے اگلی سلائڈ پہ میں نے یہ کہا ہے کہ the percent indicates a there is a reference variable اب یہاں سے اتنی تو بات سامنے آئی جو کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اگر ٹائپ کسی ٹائپ جو چاہے ان ہے جیسے کہ انٹ ہے فلوٹ ہے یا چار ہے یا آپ کی اپنی کوئی ٹائپ ہے یعنی کہ آپ کی اپنی کوئی کلاس ہے اس کے بعد اگر آپ ایمپرسینڈ لگائیں گے تو آپ کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ویریبل ہے یا ایکچولی یہ جو آرگیومنٹ ویریبل ہے کیونکہ یہ عموماً فنکشنز میں ہی استعمال ہوتا ہے اور اس کا کوئی استعمال نہیں یہ جو ویریبل ہے یا یہ جو آرگیومنٹ پرائمر ہے یہ ریفرنس ویریبل ہے یا ریفرنس پروگرامر ہے تو یہ تو ہوا سینٹیکس لیکن یہ کرتا کیا ہے اور ہم اس کو استعمال کیوں کرنا چاہتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں گا جس سے یہ چیز واضح تو ہو جائے گی کہ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور اس کے استعمال کرنے سے ہوتا کیا ہے تو آئیے پہلے مثال دیکھتے ہیں پھر میں آپ کو in a sense behind the sense لے جاؤں گا اور وہاں پہ میں دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ریفرنس ویریبلس سے پیچھے بہائنڈ دا سینس اصل میں ہو کیا رہا ہے کیونکہ آخر کار سب کچھ کمپیوٹر کی میموری میں ہو رہا ہے تو اس مثال کی جانب دیکھیے اسکرین پہ consider following three different function میں آپ کو تین فنکشن دکھاؤں گا یہ ہے پہلی فنکشن جس کے شروع میں کامنٹ ہے اگزامپل ون ایک چھوٹی سی فنکشن ہے انٹ اور فنکشن کا نام ہے انٹ مائنس ون یہ ایک پرائمر لیتی ہے انٹ اولڈ ویلو یعنی کہ ایک انٹرجر پرائمر جس کا وہ لوکل نام اولڈ ویلو ہے old old old value value value minus one return یعنی کہ یہ فنکشن کچھ نہیں کرتی جو پرائمر اس کو دیا جاتا ہے اس میں سے ایک منفی کر کے اور وہ جو منفی شدہ نمبر ہے کیونکہ وہ انٹیجر ہے اس کو وہ ریٹرن کر دیتی ہے دوسری اگزامپل ایک اور فنکشن ہے جو کہ شکل میں تقریباً ویسی ہی ہے جیسے کہ انٹ مائنس ون تھی لیکن اس کا نام اب مختلف ہے انٹ مائنس ٹو اور دیکھیے اس میں آرگیومنٹ کیا ہے انٹ اسٹار اولڈ ویلو جس کو دیکھ کے آپ فوراً پہچان گئے ہوں گے کہ یہ جو اولڈ ویلو ہے یہ ایکچولی ایک پوائنٹر ہوگا یعنی کہ جو بھی اس فنکشن انٹ مائنس ٹو کو کال کرے گا وہ آپ کو ایک پوائنٹر بھجوائے گا اور وہ pointer pointer to the integer یعنی کہ ایک انٹرجر لوکیشن کو یا انٹرجر ویریبل کو پوائنٹ کرے گا اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ ہے اسائنمنٹ جس میں star old value equal star old value minus two دیکھیے یہاں پہ میں ٹو ٹریک کروں فی الحال یہ چھوڑیں کہ یہ میں دو کیوں سبٹریک کروں اصل میں اس کی کوئی وجہ نہیں یہ صرف مثال ہے لیکن کر میں یہ کیا رہا ہوں کہ اولڈ ویلو جو پوائنٹر ہے اس کے ساتھ میں نے چونکہ اسٹار لگایا تو میں ایکچولی یہ ڈی ریفرنس کر رہا ہوں یعنی کہ پوائنٹ پوائنٹ کر رہا ہے وہ لو اس میں سے دو نکال دو منفی کرو اور واپس اس کو وہیں ڈال دو یعنی کہ جہاں پہ وہ پوائنٹر پوائنٹ کر رہا تھا اور اب یہ جو نئی ویلو وہ پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے اس کو ریٹرن کر دو تیسری مثال ایک تیسری فنکشن کی ہے انٹ مائنس تھری اور اس کے بعد اس کی دیکھیں آرگیومینٹ انٹ لیکن دیکھیں انٹ کے بعد ایم ایمپرسینٹ اس کے بعد پھر وہی اولڈ ویل اور اب دیکھیے کہ باڈی جو ہے اس فنکشن کی اس میں میں نے کہا ہے old old val val minus اور return old val return old val کے بعد یہ فنکشن ختم ہوئی یہ تین فنکشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں نہایت چھوٹی چھوٹی سی فنکشنز ہیں لیکن ان کو دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ان میں چیزیں مختلف کیا ہیں پہلی میں انٹ اولڈ ویل دوسری میں انٹ اسٹار اولڈ ویل اور تیسری میں انٹ پرسینٹ اولڈ ویل اب ان تین فنکشنز کو میں کال کروں گا اور ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کال سٹیک کے حوالے سے یا یہ فنکشن کی جو آپس میں لنکیج ہوتی ہے اس کے حوالے سے ویریبلز اور یہ جو کال پرائمرز ہیں ان کے ساتھ کیا کاروائی ہو رہی ہے تو آئیے میں آپ کو پہلے ایک سمپل سی کالنگ فنکشن دکھاتا ہوں دا کالر فنکشن پہلے کالنگ انٹ مائنس ون اب اس فنکشن کا میں نے نام ہی کالر رکھا ہے یہ ایکچولی میری یہ جو ایگزامپل فنکشن ہیں ان کو کال کرے گی اس کے اندر پہلی اسٹیٹمنٹ مائی انٹ ایک انٹر جب ویریبل میں نے ڈکلیئر کیا اس کو میں نے 31 ون اسائن کیا پھر میں نے ریٹرن ویل ڈکلیئر کیا اور دیکھیے میں ریٹرن ویل میں انٹ مائنس ون جو فنکشن ہے اس کو مائی انٹ بھیج کے جو ویلو واپس آتی ہے اس میں میں ریٹرن ویل میں رکھ لیتا ہوں اور سی آؤٹ کے ذریعے ان دونوں کو میں پرنٹ کرتا ہوں یہاں تک تو ابھی تک کوئی ایسی خاص بات نہیں جو کہ آپ دیکھ کے کہیں کہ اچھا بھائی یہ تو ساری دیکھی بھالی چیزیں آخر کاروائی کیا ہو رہی ہے اب میں آپ کو بیہائنڈ دا سین لیا چلتا ہوں جب میں نے یا جب ہم نے اسٹیکس کی باتیں کی تھیں اور اسٹیک کے استعمال کے بارے میں باتیں کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کمپیوٹر کی رن ٹائم انوائرمنٹ کے بارے میں بات کیا تھا کہ کس طرح کی تھی کہ کس طرح جب آپ پروگرامز مختلف پروگرامز اپنی کمپیوٹر پہ یا اپنی مشین پہ چلاتے ہیں تو یہ سارے پروگرامز جو ہیں یا جو جو پروگرامز آپ چلا رہے ہیں یہ ڈاٹ ای ایکس سی سے ایک پروسیس بن جاتے ہیں اور یہ پروسیس جو ہے یہ میمری میں جا کے بیٹھتا ہے اپنی جگہ تلاش کر کے یا یہ کہ آپریٹنگ سسٹم جو اس کو میمری میں ایک حصہ دیتا ہے وہاں پہ یہ پروسیس بنتا ہے اور پھر اس پروسیس کے کچھ حصے ہوتے ہیں خاص قسم کے جس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے بات کی تھی کہ اس کا ایک کوڈ ایریا ہوتا ہے اس کا ایک اسٹیٹک ایریا ہوتا ہے اس کے بعد رن ٹائم اسٹیک کی میں نے بات کی تھی اور ایک اور چیز کی بات کی تھی ہی آئیے میں آپ کو وہ سلائڈ دوبارہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ تصویر دوبارہ آ جائے اور آپ کے ذہن میں بھی وہ تصویر یاد دہانی کے لیے واپس آ جائے یہ دیکھیے یہ تصویر میں نے آپ کو تب دکھائی تھی دائیں لیفٹ سائڈ پہ اگر دیکھیں تو یہ وہ پروسیسز ہیں جو کہ کمپیوٹر کی میموری میں موجود ہیں پھر وہی کہ پروسیس ون فرض کریں براؤزر ہے آپ کوئی انٹرنیٹ ایکسپلورر یا کوئی اور براؤزر چلا رہے ہیں پروسیس 3 جو ہے وہ ورڈ چل رہا ہے پروسیس 4 جو ہے وہ میں نے یہ کہا ہے our test dot E X فرض کریں ہم اپنا کوئی پروگرام بناتے ہیں وہ بھی میموری میں جائے گا اور پروسیس 2 جو ہے وہ ڈیو سی فار ایگزامپل آپ چلا رہے ہیں اور فائنلی ونڈوز خود جو ہے اگر آپ ایک ونڈوز مشین پہ بیٹھے ہیں تو ونڈوز خود بھی میموری میں موجود ہے ایز این آپریٹنگ سسٹم پھر میں یہ دکھا رہا ہوں یہ بھی پہلے کی دکھائی ہوئی تصویر ہے کہ پروسیس فور یا کسی پروسیس کو اگر لیں تو اس کے یہ حصے ہوتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے کوڈ یعنی کہ میرا وہ پروگرام ایکچوئل کوڈ جو کہ سی پلس پلس میں تو نہیں ہوتا نہ وہ جاوا میں ہوتا ہے بلکہ بائنری فارم میں ہوتا ہے اور اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ جب آپ اسمبلی لینگویج پڑھیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو تفصیل معلوم ہوگی کہ آخر یہ کوڈ جو کمپیوٹر کی میموری میں جاتا ہے اس کی شکل کیا ہوتی ہے اور یہ ہوتا کیسے ہے اور یہ بنتا کیسے ہے اس کے بعد آیا اسٹیٹک ڈیٹا جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ فرض کرے آپ کے کچھ گلوبل ویریبلس ہیں یا کچھ اسٹیٹک ویریبلس ہیں جو کہ آپ نے ڈکلیئر کیے ہیں کہ بھئی یہ ویریبل جو ہیں انہوں نے کبھی ختم نہیں ہونا جب تک میرا پروگرام چل رہا ہے ایک اس کی مثال جیسے میں نے کہی کہ گلوبل ویریبلس یہاں پہ ہوتے ہیں اس کے بعد اسٹیک کے وقت میں نے مثال دی تھی کہ یہاں پہ یہ اسٹیک جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اور یہ فنکشن کالز میں استعمال کیا جاتا ہے اور پھر آخر میں میں نے کہا تھا کہ ایک اور ایریا جس کا نام ہیپ ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے میمری کا اسٹیک تو ہوا فنکشن کالز کے لیے اور لوکل ویریبلس کے لیے جو ہیپ ہے وہ جب آپ نیو میتھڈ کال کرتے ہیں تو اس وقت وہ استعمال ہوتا ہے یعنی کہ وہ ہیپ کے اندر سے وہ میموری آپ کو ایلوکیٹ ہوتی ہے اچھا یہ جو کال سٹیک جو ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو چند ایک مثالیں اس طرح دی تھیں کہ فرض کریں ایک فنکشن ایف جو ہے وہ ایک فنکشن جی کو کال کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی کوئی فنکشن کال ہوتی ہے تو جو کالر ہے اس کی جتنی آرگومینٹس ہوتی ہیں وہ کال سٹیک میں آ جاتی ہیں اس کے علاوہ اس فنکشن سے جو ریٹرن ہے یعنی کہ آپ نے واپس کالر میں جانا ہے اس کا ریٹرن ایڈریس بھی جاتا ہے اس کے علاوہ لوکل ویریبلس بھی جاتے ہیں بلکہ اس وقت میں نے مکمل بات نہیں کی تھی اس ٹیک کے اندر اور بھی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ بعد میں جب آپ کمپائلر کنسٹرکشن کا کورس پڑھیں گے تو وہاں پہ ایک لفظ یا ایک ٹرم استعمال ہوگی ایکٹیویشن ریکرڈ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک فنکشن دوسری فنکشن کو کال کرتی ہے تو ایک پورا ریکڈ ویریبل بنتا ہے جس میں کافی انفارمیشن ہوتی ہے ان میں یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ بھئی لوکل ویریبلس کون سے ہیں ریٹرن ایڈریس کیا ہے کال پرائمرس کیا ہیں اور اور بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ پورا ایکٹیویشن ریکڈ اصل میں کافی تفصیلات اس میں رکھے ہوئے رکھی جاتی ہیں جس کی بنا پہ فنکشن کال ہوتی ہیں اور اس فنکشن سے آپ واپس آتے ہیں ایکٹیویشن ریکڈ میں کیا ہے اس کو کیسے بناتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ خیر میں نے جیسے کہا کمپائلر کنسٹرکشن کی باتیں ہیں یہ انشاءاللہ جب آپ کمپائلر کنسٹرکشن کا کورس پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو نہ صرف یہ پڑھنا پڑے گا بلکہ آپ اپنے پروجیکٹ میں امید ہے کہ آپ ایکچولی ایسا کریں گے یعنی کہ ایکٹیویشن ریکڈ بنائیں گے خیر یہ تو ہوئی بات کی بات فی الحال ہمارے لیے کال سٹیک ہی بس ایک لازمی چیز ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ جب ایک فنکشن ایف ایک اور فنکشن جی کو کال کرتی ہے تو جی کی کال کی بنا پہ سٹیک کے اندر نئی انٹریز کیا آتی ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا اچھا دوسرا جب ہم نے ریکرجن کی بات کی تھی جب بائنری ٹری ریکرجن یا ہم ٹریورسل کر رہے تھے وہاں پہ ریکرجن آ گئی تھی وہاں پہ بھی یہ کال اسٹیک استعمال ہو رہا تھا کیونکہ ریکرسو کال آخر ایک فنکشن کال ہے تو فنکشن کال تو جیسے فنکشن کالز ہوتی ہیں ویسے ہی ایکسیکیوٹ ہوں گی یعنی کال اسٹیک کے اوپر اس کے پرائمرز جائیں گے اس کا ریٹرن ایڈریس جائے گا اور اس کے لوکل ویریبل جائیں گے تو آئیے دیکھیے یاد دہانی کے لیے کہ کال اسٹیک میں کیا کیا موجود ہے یہ سلائڈ آپ کے سامنے ہے کہ اگر کوئی کالر ہے تو کالر کو بھی ایونچولی کسی نے کال کیا ہوگا تو یہ ابھی اس کو نہ سوچے کہ اس کو کس نے کال کیا فی الحال محدود رکھیں آپ اپنے آپ کو کالر تک تو جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کال سٹیک میں جو کہ نیچے کی طرف بڑھتا ہے یہ دیکھیے میں نے لکھا ہے ایرو کے ساتھ سٹیک گروز ڈاؤن ورڈس سب سے پہلے کالر کے پرائمرز ہیں اس کے لوکل ویریبلس ہیں اور اس کا ریٹرن ایڈریس ہے یعنی کہ کالر کو جس نے کال کیا وہاں پہ واپس جانے کے لیے اس کو چھوڑیے انٹ مائنس کو جب میں کال کرتا ہوں تو انٹ مائنس کے پرائمرس یعنی کہ وہ جو اس کی آرگومینٹ لسٹ ہے وہ اس کے لوکل ویریبلس اور اس کا ریٹرن ایڈریس آخر میں یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے اسٹیک پوائنٹر ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ اس وقت اسٹیک کا جو ٹاپ ہے وہ کہاں پہ ہے اور چونکہ اگر کالر نے انٹ مائنس کو کال کیا ہے تو یہ ہی ٹاپ پہ ہے یعنی کہ یہ فنکشن ہی ٹاپ پہ ہے تو اسٹیک پوائنٹر جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا اگلی سلائیڈ میں میں اب آپ کو اس اسٹیک کے کانٹینٹس دکھا رہا ہوں اور وہ یوں کہ دیکھیے call stack layout when int minus one minus one is called اس کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اگر آپ اسکرین کی دانی جانب دیکھیے تو یہاں پہ دیکھیے یہ جو کرلی بریسز ہیں دو پہلے پہ لکھا ہے کالنگ فنکشن کالر یعنی کہ وہ کالر ہماری جو ٹیسٹ فنکشن ہے چھوٹی سی اور called function int minus one یعنی کہ یہ چھوٹی سی فنکشن جو ہم کال کرتے ہیں اور اب میں نے اسٹیک کو ایکسپوز کیا یعنی کہ ہے کیا پہلے آپ کالر کو لیں کالر میں یاد ہوگا کہ میں نے دو ویریبلس بنائے تھے ایک تھا مائی انٹ جس کو میں نے ویلو تھرٹی ون اسائن کی تھی اور پھر میں نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا تھا ریٹرن ویلو یہ دونوں جو ہیں یہ لوکل ویریبلس تھے مائی انٹ کو چونکہ میں نے 31 ون اسائن کیا تو دیکھیے میں نے یہاں پہ ایک میموری لوکیشن میں 31 ون ڈال دی ریٹرن ویلو کو جب وہ ڈکلیئر ہوتا ہے اس وقت تو اس میں کچھ نہیں تو میں نے یہاں پہ یہ کوشچن مارک سے شو کیا ہے کہ جب یہ ویریبل بنے گا اسٹیک میں یہ یاد رہے ہم اسٹیک کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد کالر کا بکیا جو سامان ہے یعنی کہ ریٹرن ایڈریس یا کچھ اور چیزیں اگر ہوتی ہیں ایکٹیویشن ریکڈ کی تو وہ یہاں پہ موجود ہوں گی اچھا یہاں پہ ذرا لیفٹ سائڈ پہ بالکل لیفٹ پہ بھی دیکھیے کہ یہ میمری ایڈریسز ہیں 1072 اس کے نیچے 1068 اور اور قدرے نیچے آئیے لیفٹ سائڈ پہ ہے 1060 1056 1052 اب دیکھیے کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ چار چار کے ڈفرنس سے یہ میموری ایڈریس نیچے کی جانب کم ہوتے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ میموری کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی تو میں نے آپ کو اسی طرح ایک ارے دکھائی تھی میں نے کہا تھا کہ اصل میں کمپیوٹر کی میموری بھی ایک بہت بڑی ارے ہوتی ہے اور اگر آپ کے پاس گیگا بائٹ میموری ہے تو یہ گیگا بائٹ کی ارے ہوگی اس وقت البتہ میں نے مثال میں یہ دکھایا تھا کہ فرض کریں اس کے اندر انٹرجرز ہیں تو تب میں نے ایڈریسز جو تھے وہ ڈفرنس آف ون سے آپ کو دکھائے تھے یہ اگر آپ اپنی پرانی سلائیڈ دیکھیں یا اس وہ جو اگر کاغذ کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے تو وہاں پہ ایڈریسز اصل میں ڈفرنس آف ون سے دکھائے گئے تھے اور وہ نیچے سے اوپر بڑھتے جا رہے تھے یہاں پہ البتہ میں ڈفرنس آف چار سے دکھا رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں میمری یا عموماً میمری بائٹ ایڈریسبل ہوتی ہے یعنی کہ جب بھی آپ میمری کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس 128 میگا بائٹس ہے یا 1 گیگا بائٹ ہے آپ بائٹس میں بات کرتے ہیں تو اکثر کمپیوٹر جو ہیں یا اکثر جو سی پی یوز ہیں مثال کے طور پہ انٹیل ہے موٹرولا ہے سن کا اسپارک کا چپ ہے یعنی کہ یہ سارے سی پی یوز ہیں یہ تقریباً سارے کے سارے میمری بائٹس کے حساب سے رکھتے ہیں اور ایک ایڈریس ہوتا ہے لیکن اگر میں ایک انٹرجر سٹور کرنا چاہوں تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرجر جو ہیں وہ عموماً یا آلموسٹ بائی ڈیفالٹ سی میں خاص طور پہ فور بائٹس کے ہوتے ہیں یعنی اگر میں نے ایک انٹرجر کو اسٹور کرنا ہے میموری میں تو اس کو چار بائٹس درکار ہوں گے اب چاہے وہ اسٹیک میں ہو چاہے وہ کہیں اور ہو ہے تو وہ میموری میں کیونکہ دیکھیے یہ اسٹیک جو ہے کال یہ بھی اصل میں ہے تو میموری میں ہی اب چونکہ یہاں پہ میں مائی انٹ اور یہ ریٹرن ویل انٹرجر ویریبلس بنا رہا ہوں یہ دونوں جو ہیں اور بکیا جتنے انٹرجرس ہوں گے وہ سارے چار چار بائٹس لیں گے اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو پوائنٹر ویریبلز ہوتے ہیں وہ بھی چار بائٹس کے ہی ہوتے ہیں اور آپ کے ایڈریسز جو ہیں وہ 32 بٹس کے ہوتے ہیں 32 بٹس کا مطلب چار بائٹس اس بنا پہ اس دفعہ میں نے آپ کو میمری کی ایڈریسنگ کی جو اصل صورت ہے وہ دکھائی ہے اس بنا پہ وہ آپ نے دیکھا کہ جو ایڈریسز ہیں وہ چار کے ڈفرنس سے ڈکریز ہو رہے ہیں یہ بھی ایک ایڈریسنگ کا انداز ہے کہ میمری جو کمپیوٹر کی ہے اس کو آپ نیچے سے اوپر ایڈریس کرتے ہیں یعنی کہ اس کا جو لوسٹ فلور یعنی کہ بالکل نچلا ایلیمنٹ جو ہے اس کو آپ جنرلی زیرو بائٹ کہتے ہیں اس کے بعد پھر پھر پھر پھر ون ٹو تھری فور اگر آپ ویریبلس بنائیں گے جن کو زیادہ بائٹس درکار ہوں گے فرض کریں آپ اپنے کلاس کے ذریعے آبجیکٹس بناتے ہیں جن کو اصل میں زیادہ بائٹس درکار ہیں تو تب یہ چار چار بائٹس والی بات نہیں چلے گی تب وہاں پہ سائز آف دیٹ آبجیکٹ یعنی کہ وہ جو آبجیکٹ آپ بنوا رہے ہیں جیسے کسٹمر آبجیکٹ ہے یقیناً وہ چار بائٹس پہ مشتمل نہیں یا جیسے کہ ہمارے یہ ٹری نوڈ ہے جس کے اندر ایلیمنٹ ہے ای e ٹائپ کا جو کہ خود ایک اسٹرنگ ہو سکتا ہے اس کے بعد دو پوائنٹرز ہیں یقیناً یہ چار بائٹ کے نہیں ہیں یہ ٹری نوڈ اصل میں زیادہ بائٹس کو ہوگا اور شاید آپ کو یاد ہو کہ سی میں یا سی پلس پلس میں سائز یا سائز آف ایک آپریٹر ہے جس سے آپ کسی ٹائپ کی یا کسی ویریبل کا سائز معلوم کر سکتے ہیں کہ میموری میں یہ کتنا کتنی جگہ اس کو درکار ہوگی تو یہ تھی کہانی میمری کی کہ وہ میمری اصل میں بائٹ ایڈریسبل ہوتی ہے کچھ مشینیں ہیں ایسی ان میں ایک کرے نامی ایک مشین شامل ہے جو کہ بائٹ ایڈریسنگ استعمال نہیں کرتی وہ اصل میں ورڈ ایڈریسنگ اس کا جو ورڈ ہے وہ 48 ایٹ بٹس کا ہوتا ہے یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اصل میں کمپیوٹر آرکیٹیکچر کی ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے یہ انشاءاللہ شاء آپ کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں لازمن اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے فی الحال یہ ذہن میں رہے کہ ہم میمری جو ہے وہ بائٹس کے ذریعے ایڈریس کرتے ہیں اور چونکہ ہم صرف بائٹس یا ایٹ بٹس کی چیزیں اسٹور نہیں کر رہے ہم بڑی چیزیں یعنی انٹیجر فار ایگزامپل یا اس سے بڑے آبجیکٹ اسٹور کرتے تو یہ ایک سے زیادہ بائٹس لیں گے اس حساب سے آپ اگر یہ تصویری خاکے بنائیں تو اس چیز کا لحاظ رہے کہ میموری میں جتنی لوکیشن کسی آبجیکٹ کو چاہیے وہ آپ دکھائیں اگر آپ یہ گنتی یا یہ شمار کر رہے ہیں کہ یہ آبجیکٹ کہاں پہ ہے کس ایڈریس پہ ہے اور کہاں تک ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کے بعد کی چیزیں کیا ہیں فرض کریں آپ کے پروگرام میں کوئی بگ آ رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میموری میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو آپ اس چیز کا ضرور لحاظ رکھیے گا اچھا واپس آپ سلائڈ پہ آئیے کہ کالر کی تو یہ چیزیں ہو گئیں اس کے بعد دیکھیے کہ جو کال فنکشن جو کہ اب کالر نے کال کی ہے اس میں ایک آرگیومنٹ تھی اولڈ ویل اب یہ اولڈ ویل جو ہے یہ چونکہ ایک پرائمر ہے تو یہ بھی کال سٹیک میں ہوگا اور اس میں بھی دیکھے میں نے 31 ڈال دیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 31 آیا کہاں سے اچھا اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب فنکشنز کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے تو فنکشن کو جب آرگومینٹس بھیجی جاتی ہیں تو بات ہوئی تھی کہ وہ بائی کاپی جاتی ہیں یعنی کہ جو چیز آپ بھجوا رہے ہیں اس کی ایک کاپی بنتی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ صرف انٹیجر ہو تو اس کی کاپی بنتی ہے وہ کوئی چیز بھی ہو اس کی کاپی بنتی ہے کوئی آبجیکٹ ہو وہ کسٹمر آبجیکٹ ہے یا اسٹرنگ آبجیکٹ ہے یا کوئی اور آبجیکٹ ہے ہاں اگر آپ ایک ارے بھیجیں تو پوری ارے کی کاپی نہیں بنتی ارے اصل میں جیسے کہ ابھی بات ہوگی بائی ریفرنس جاتی ہے یعنی کہ اس کی اسٹارٹنگ جو لوکیشن ہے اس کا ایڈریس بھیجا جاتا ہے یہ اس وجہ سے کہ ارے جو ہے وہ اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ اس کی شاید کاپی اسٹیک کے اندر آئے ہی نہ دیکھیں اس تصویر جو میں آپ کو دکھاتا رہا ہوں اسٹیک جو ہے وہ ایک لمیٹڈ کیپیسٹی کا ہے یہ تو نہیں کہ آپ اس کے اندر جو مرضی ڈالنا چاہیں جتنا بڑی چیز ڈالنا چاہیں وہ ڈل جائے گی خیر بات یہ ہوئی اگر آپ واپس سلائڈ پہ آئیں کہ جو my int as an argument میں نے بھجوائی اس کی کاپی جو ہے وہ اولڈ ویل میں چلی جائے گی اب جب فنکشن اپنا کام کرے گی تو پھر یہ کاپی استعمال ہوگی اور میں نے اب یہ دیکھی اگلی سلائڈ میں یہ سوال پوچھا ہے کہ ہاؤ آر مائی اینٹ اینڈ اولڈ ویل ریلیٹڈ جواب کہ passing my int to the function int minus one result copy of my int to be placed in the program old val in the call stack and alteration are done to the copy of thirty one stored in old val and not the original value یہ بات میں نے ابھی کہی تھی کہ مائی انٹ جو ہے اس کی کاپی بن کے ادھر جائے گی اور جو آخر میں میں نے بات یہ کہی ہے کہ alteration are done to the copy of thirty one stored in old val and not the original my int یہ جو کاروائی ہے یہ دیکھیے میں آپ کو اب اس طرح دکھاتا ہوں کہ یہ اب وہی اسٹیک ہے جس میں my int return val old val ہے لیکن انٹ مائنس ون جو فنکشن تھی وہ اولڈ ویل میں سے ایک نمبر سبٹریکٹ کرتی ہے اور دیکھیے میں نے دکھایا اس طرح ہے کہ جب وہ ون سبٹریکٹ ہوتا ہے تو تھرٹی ون جو ہے وہ تھرٹی بن جاتا ہے لیکن دیکھیے کون سا تھرٹی ون جو ہے جو چینج ہوا یہ وہ اوپر والا نہیں جو مائنٹ میں ہے یہ اولڈ ویل والا جو ہے یہ چینج ہوا ہے وہ تھرٹی ون والا جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی موجود ہے اس کو کچھ نہیں ہوا یعنی کہ مائی انٹ کی جو کاپی ہے اس کے ساتھ یہ کاروائی ہوئی اور آخر میں میں نے یہ دکھایا ہے کہ جب وہ فنکشن جو ہے وہ ریٹرن ایکسیکیوٹ کرے گی یعنی کہ آپ اس سے واپس آئیں گے تو پھر دیکھیے کیا ہوگا یہاں پہ چند چیزیں کا دھیان رہے پہلی بات دیکھیے کہ جو کال سٹیک ہے اس میں سٹیک پوائنٹر جو ہے وہ اوپر موو ہو گیا ہے کیونکہ اب انٹ مائنس ون فنکشن جو ہے وہ تو وہ تو ختم ہو گئی اس کے بارے میں جتنی چیزیں تھیں وہ سب غائب ہو گئی اولڈ ویل غائب ہوگی ایڈریس سب کچھ جو ہے اصل میں اس کا پورا ایکٹیویشن ریکرڈ جو ہے وہ پورے کا پورا اسٹیک سے نکال دیا گیا ہے اور اسٹیک پوائنٹر اب اوپر آ گیا اور دیکھیے کہ مائی انٹ جو ہے وہ ابھی تک 31 ہے اور ریٹرن ویل البتہ اس میں میں نے 30 اسٹور کر دیا یہاں تک تو بات جو ہے یہ میں میرا خیال ہے دوہرا رہا ہوں یہ یہ کاروائی آپ پہلے بھی کر بھی چکے ہیں پڑھ بھی چکے ہیں اور آپ اپنے پروجیکٹس میں استعمال بھی کر چکے ہیں لیکن یہ تصویری خاکہ اب جو ہے اسٹیک کے پوائنٹ ویو سے یہ جو ہے اس کو آپ سامنے مد نظر رکھیے ہم اسی کے بارے میں ابھی اور باتیں کریں گے اگلی سلائڈ پہ البتہ میں اس کال جو انٹ مائنس ون کی ہے اس کا ایک نیا انداز آپ کو دکھاتا ہوں we could have called int minus one as wide caller اور دیکھیے میں نے اب انٹ مائی انٹ نہیں کہا میں نے سمپلی انٹ ریٹرن ویلو اور return value int minus thirty one میں نے تھرٹی ون سیدھا کے سیدھا یہاں پہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد وہی سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ اور آخر میں میں یہ کہہ رہا ہوں because it is the value that is passed we can always pass a literal اور even an expression in call by value یہاں پہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے انٹ مائنس ون کو جو آرگیومنٹ میں بھجوا رہا ہوں وہ اصل میں کوئی ویریبل نہیں جیسے کہ پہلے تھا مائی انٹ اب میں نے 31 کو یہاں پہ سیدھا ڈال دیا ہے اور میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ کال بائی ویلو ہے یہ شاید ٹرم پہلی دفعہ آپ سن رہے ہو یا سنی ہو کہ یہ چونکہ کال بائی ویلو ہے یعنی کہ جو بھیجے جاتے ہیں ان کی کاپیز جو کال فنکشن ہے ان کو ملتی اس بنا پہ ہم لٹرل دیکھیے یہ تھرٹی ون جو ایک لٹرل ہے یہ میں نے کسی ویریبل میں نہیں ڈالا یہ میں نے خود ہی اٹھا کے یہاں پہ ڈال دیے بلکہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں اور ایون این ایکسپریشن یعنی کہ یہاں پہ میں 31 ون کی جگہ 30 پلس ون بھی لکھ سکتا تھا اس صورت میں کیا ہونا تھا کہ 30 پلس ون ایویلویٹ ہوتا اور وہ اس کا جو آنسر ہے وہ اصل میں کال اسٹیک میں as a copy old val میں چلا جانا تھا اچھا یہ تو تھا کال بائی ویلو جو جس کے بارے میں نے کہا کہ بھئی یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہاں پہ صرف میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر کال بائی ویلو ہے تو لازمی نہیں کہ جو کالر ہے وہ اپنے پروگرامر کو پہلے کسی ویریبل میں ڈالے اور اس ویریبل کو بھجوائے وہ لٹرل یا ایکسپریشن بھی ڈال سکتا ہے لیکن اب ہم نے یاد ہوگا کہ دو اور فنکشن بنائی ہیں اب آئیے ان کی طرف چلتے ہیں if the programmer wanted to actually change variable value from within function one way to do this would be to send a pointer اب یہاں پہ فرض کریں پروگرامر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ فنکشن جو ہے وہ کالر کے کسی ویریبل کو چینج کرے اور یہ کاروائی آپ پوائنٹرس کے ساتھ کر چکے ہیں تو یہاں پہ دیکھیے میں نے اب کالر جو ہے اس کو چینج کیا جس میں میں نے return val int minus int my int کو پھر تھرٹی ون اسائن کیا لیکن دیکھیے انٹ مائنس ٹو کو میں نے کیسے کیا یہاں پہ وہ ایم پرسینٹ اب شروع میں آیا کہ میں مائی انٹ کا ایڈریس بھجوا رہا ہوں جو کہ فنکشن کو ایز اے پوائنٹر ملے گا یعنی کہ اس کو ایک ایڈریس ملے گا جو کہ اگر آپ کو یاد ہو مائنس ٹو جو فنکشن ہے اس کی آرگومنٹ جو تھی وہ انٹ اسٹار اولڈ ویل تھی اس کے بعد وہ سی آؤٹ اور آخر میں میں نے کہا ہے کہ یہ چیز ہے کال بائی پوائنٹر یعنی کہ ہم پوائنٹر بھجواتے ہیں اچھا اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی کہ میں پوائنٹر بھجوا رہا ہوں اب دیکھیے کال اسٹیک میں کیا ہو رہا ہے calling function caller my int میں پھر 31 ون ریٹرن ویلو میں ابھی کچھ نہیں کالر اسٹف البتہ اولڈ ویل میں دیکھیے کیا ہے 1072 یہ 1072 کیا ہے یہ میں نے دکھایا ہے کہ یہ مائی انٹ جو ہے یہ اس کا ایڈریس ہے اوپر دیکھیے اس یہ جو اسٹیک ہے اس کی لیفٹ سائڈ پہ جو میمری ایڈریس ہیں کہ مائی انٹ کا ایڈریس کیا ہے 1072 زیرو سیون ٹو یہاں پہ اولڈ ویل میں اب میں نے لگا دیا اچھا اب جو انٹ مائنس ٹو فنکشن جب یہ اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ کرے گی جو کہ میں سلائڈ کے ٹاپ پہ دکھا رہا ہوں star old val equal star old val minus two تو دیکھیے میں نے کال اسٹیک میں دکھایا ہے کہ یہ مائنس ٹو کہاں پہ اصل میں ہوتا ہے دیکھیے کہ وہ جو 31 ون کالر میں ہے یعنی کہ مائی اینڈ کی جو ویلو 31 ون کالر میں ہے یا لوکیشن 1072 پہ ہے وہاں پہ یہ 31 اب 29 ہو گیا ہے یعنی کہ میں نے کالر کے کسی ویریبل کی ویلو چینج کر دی ہاں یہ ضرور ہے کہ کالر کا ویریبل بھی خود اسٹیک میں موجود ہے لیکن اس وقت یہ بحث نہیں کہ وہ ویریبل کہاں پہ ہے یہ بات سامنے ہے کہ انٹ مائنس ٹو نے پوائنٹر کے ذریعے کالر کی ویلو جو ہے اس کو چینج کر دیا اور آخر میں اس اگلی سلائیڈ میں میں نے یہ دکھایا کہ جب انٹ مائنس ٹو ختم ہوگی تو اسٹیک پوائنٹر دیکھیے اوپر شفٹ ہوا کیونکہ انٹ مائنس ٹو کا ایکٹیویشن ریکڈ جو ہے پورے کا پورا اب اسٹیک سے نکل گیا اور کالر کا اب ایکٹیویشن ریکڈ موجود ہے جس میں اب میں نے یہ دکھایا ہوا ہے کہ نہ صرف مائی انٹ ٹوینٹی نائن ہو گیا کیونکہ وہ پوائنٹر میں نے بھجوایا تھا بلکہ ریٹرن ویل جو ہے اس میں بھی ٹوینٹی نائن اسٹور ہو گیا یہ تھی اب انٹ مائنس ٹو کی مثال اور جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ایٹ لیسٹ فنکشن کو کال کرنا یا پوائنٹر کو استعمال کرنا یہ بھی آپ کے لیے نئی بات نہیں پوائنٹرز کا آپ استعمال کافی کر چکے ہیں تو اس لیے اس مثال میں جہاں تک پروگرامنگ کا تعلق ہے اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہاں البتہ میں نے تصویری خاکے سے آپ کو تھوڑا سا یہ واضح کر دیا کہ یہ ویریبلس جو ہیں یہ کیا ہیں ان میں کیا موجود ہے اور یہ کال سٹیک میں کہاں پہ ہیں اور یہ جو کاروائی فنکشن نے کی اس کی بنا پہ کون سے ویریبل کہاں پہ افیکٹ ہوئے جیسے کہ میں نے دکھایا کہ وہ کالر کا 31 جو ہے وہ چینج ہو گیا اگلی سلائڈ پہ دیکھیے suppose we want a function to change an object چلیں ہم چاہتے ہیں کہ فنکشن جو ہے وہ ہم اس کو جو چیز بھجوائیں اس کو وہ چینج کر دے یعنی کہ ہم فنکشن کو کال کریں گے لیکن فنکشن ہمارے ہی کسی آبجیکٹ کو چینج کرے گی جیسے کہ یہ پوائنٹر والی مثال دی تھی لیکن but we do not want to send the function a copy the object could be large and copying it cost time اور آخر میں we don't want to use pointer because of the messy syntax اب شاید یہ اسٹار والا معاملہ یا جو ایرو والا معاملہ آپ استعمال کرتے ہیں ایک لحاظ سے شاید اتنا نیچرل سا نہیں ہے لکھنا جتنا کہ سمپلی ایک ویریبل نیم کا لکھنا لیکن یہ درمیان والی بات جو ہے اس پہ ذرا غور کیجئے میں ابھی اس کے بارے میں بات کرتا ہوں we do not want to send the function a copy the object could be large and copying it cost time یہ آبجیکٹ لارج کیسے بنتا ہے اگر آپ integer بناتے ہیں وہ تو چار بائٹس کا ہے float بناتے ہیں وہ بھی چار بائٹس کا ہے لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے کیو کی مثال تھی ہماری وہ جو بینک سیمولیشن تھی اس میں کسٹمر آبجیکٹ تھا یا کوئی اور اس طرح کا آبجیکٹ ہے جس کے اندر بے تحاشا اسٹیٹ ویریبلز ہیں یعنی جس طرح آپ نے یہ دیکھا یا کسٹمر کی مثال لیں اس میں اس کا نام تھا اس کا ارائیول ٹائم تھا اس کا ڈپارچر ٹائم تھا شاید اس میں اور ٹرانزیکشن ٹائم تھا اس طرح میں اور کئی چیزیں اس کا نام اس کا پتا اس کا پیشہ وغیرہ وغیرہ میں کئی چیزیں اس میں ڈال سکتا ہوں اور جب بھی میں اس فیکٹری سے کسٹمر فیکٹری سے ایک کسٹمر آبجیکٹ بنواؤں گا تو وہ تو اچھا خاصا بڑا ہوگا بائٹس کے حساب سے فرض کریں ایک آبجیکٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی پانچ سو بائٹس کا ہے اور اگر میں ایک فنکشن کو ایک آبجیکٹ کال بائی ویلو کے ذریعے بھجواؤں گا تو دیکھیے کیا ہوگا کالر کے پاس مائی انٹ جس طرح ہے فرض کریں وہاں پہ کسٹمر ہے وہ کسٹمر آبجیکٹ جو ہے وہ پورے ڈھائی سو بائٹس کا ہے کالر کے پاس جب وہ کسی فنکشن کو یہ آبجیکٹ بھجوائے گا کال بائی ویلو کے ذریعے تو اسٹیک میں کال فنکشن کے جو اسٹیک کا حصہ ہے اس میں ڈھائی سو بائٹس جو ہیں وہ کاپی ہوں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ وہ کاپی کنسٹرکٹر استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ کسی آبجیکٹ کا کاپی کی کاپی بنا کے یا ریٹرن کرنا چاہتے ہیں یا بھجوانا چاہتے ہیں تو وہ کاپی کنسٹرکٹر استعمال ہوتا ہے لیکن کاپی کنسٹرکٹر کرتا کیا ہے وہ ایک آبجیکٹ کی ایک مکمل کاپی بناتا ہے یہاں پہ میں یہ بھی کہوں کہ فرض کریں اس آبجیکٹ کے اندر ایک ارے موجود ہے فرض کریں وہ کسٹمر آبجیکٹ ہے اس کے اندر ایک ارے ہے مے بی وہ اس کی کوئی پاسٹ ہسٹری ہے آف ٹرانزیکشنس کاپی کنسٹرکٹر جو ہے اگر اس میں آپ نے اہتمام نہیں کیا تو وہ شاید پوری ارے کاپی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے اہتمام کیا کہ جب بھی ایک آبجیکٹ کاپی اس کی کاپی بنتی ہے تو اس کے سارے اسٹیٹ ویریبل سارے کے سارے چاہے وہ اسکیلرس ہوں جیسے کہ اسٹرنگ ہے یا انٹ اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے یا کوئی ارے ہے کمپوزٹ آبجیکٹس ہیں یہ سارے کے سارے ان کی کاپی ہوگی اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے ہیوی آبجیکٹس کی کاپی کرنا اس کے لیے ٹائم درکار ہے اور اس کے لیے میمری درکار ہے اب فرض کریں فنکشن اے جو ہے وہ فنکشن بی کو ڈھائی سو والا بائٹس والا آبجیکٹ بھجواتی ہے تو ڈھائی سو کی پھر کاپی بنی تو اب ہو گئے پانچ سو فنکشن بی جو ہے وہ آگے اس آبجیکٹ کو ایک اور کو بھجوا دیتی ہے وہاں پہ بھی پھر ڈھائی سو کاپی ہو رہے ہیں یعنی کہ سات سو پچاس بائٹس جو ہیں وہ استعمال ہوں گے اس آبجیکٹ کی تین کاپیز بنانے کے لیکن سوچئے کہ اگر یہ تینوں فنکشن جو ہیں یہ اس آبجیکٹ کو چینج نہیں کرتی سمپلی انہوں نے اس کو پرنٹ کرنا ہے یا اس کے اوپر کوئی کیلکولیشن کرنی ہے اس کو چینج نہیں کرنا فرض کریں یہ کسٹمر آبجیکٹ ہے ایک فنکشن جو ہے اس نے اس کی ایج کیلکولیٹ کرنی ہے ایک اور فنکشن ہے اس نے اس کی سیلری کیلکولیٹ کرنی ہے اس کے لیے کسٹمر کی انفارمیشن تو درکار ہے لیکن کسٹمر کو خود نہیں چینج کرنا یعنی کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ تو نہیں نا چینج کرنی اس کی سیلری تو نہیں نا چینج ہو رہی اگر ایسا ہے تو پھر یہ کیوں ہم کاپیاں بنا رہے ہیں ہم اتنی میموری کیوں استعمال کر رہے ہیں نہ صرف یہ بلکہ وہ کاپی کنسٹرکٹر بار بار کال ہو رہا ہے کاپی بنانے میں وقت درکار ہے کاپی بنانے کے لیے میمری درکار ہے اور اگر ہم اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو دیکھیے میں نے پروسیس کی مثال میں یہ کہا تھا کہ آپ کو ایک لمیٹڈ اسپیس ایلوکیٹ ہوتی ہے اسٹیک کے لیے بھی ہیپ کے لیے بھی اور بکیا چیزوں کے لیے بھی اگر آپ استعمال ان کا ٹھیک نہیں کریں گے بے تحاشا کاپیاں بننی شروع ہو گئیں بڑے بڑے آبجیکٹس کی تو یہ اسٹیک یہ تو بھر جائے گا تو یہاں سے یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میں پوائنٹرز تو نہ استعمال کروں یعنی کہ میرے پاس وہ طریقہ ہے کہ میں اس کی اس آبجیکٹ کی ایک کاپی بنا لوں یا ایک ہی آبجیکٹ بنا لوں اور پھر اس کے اس اس کے ساتھ ایک پوائنٹر لگا دوں اور وہ پوائنٹر پھر میں ادھر سے ادھر بھیجتا رہا لیکن پوائنٹر کے ساتھ میں نے یہ کہا کہ وہ جو سٹار ساتھ لگانا یا ایرو لگانا لگتا ہے کہ ذرا ان نیچرل سا ہے اچھا ہوتا کہ میں سیدھا سیدھا وہ کسٹمر آبجیکٹ جو اس کا نام استعمال کروں یہ دونوں باتیں سامنے رکھتے ہوئے کہ کاپی نہیں بنانی اور میں نے پوائنٹرز نہیں استعمال کرنے یہ ریفرنس ویریبلس کی فیسلٹی سی پلس پلس میں موجود ہے اب آئیے اگلی سلائڈ پہ دیکھیے کہ the answer call by reference یہ جو ہے فیسلٹی آپ کو یہ دونوں باتوں سے سمجھے نجات دلاتی ہے کہ پوائنٹر بھی نہیں استعمال ہوگا اور کاپی بھی نہیں بنے گی یہاں پہ دیکھیے میں نے کالر میں اب کہا ہے int return val int my int thirty one return val int minus three my int اور سی آؤٹ دیکھیے اس فنکشن میں انٹ مائنس تھری کے علاوہ جو کالر کی پہلی ورژن تھی جس میں ہم نے انٹ مائنس ون کو کال کیا تھا اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں صرف انٹ مائنس ون کی جگہ انٹ مائنس تھری آ گیا میں نے مائی انٹ کے ساتھ کوئی ایمپرسینڈ نہیں لگایا میں کوئی ایڈریس نہیں بھجوا رہا البتہ اگر انٹ مائنس تھری کی آپ کو اس کی باڈی یاد ہو جو کہ یاد دہانی کے لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ انٹ مائنس تھری میں ہم نے پرائمر انٹ کے بعد ایمپرسینٹ ڈالا تھا کہ ہمیں ریفرنس ملے گا اور اس ریفرنس کو ہم اولڈ ویل کہیں گے اور یہاں دیکھیے اولڈ ویل مائنس تھری میں نے دوبارہ اولڈ ویل میں ڈالا اور اولڈ ویل کو ریٹرن کر دیا تو اگلی سلائڈ پہ اب کوشچن ہے so what is a reference variable اور اس کا جواب یہ یعنی سوال یہ کہ یہ ریفرنس ویریبل پھر پھر کیا ہے مطلب کالر جو ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں ٹھیک وہ فنکشن کے اندر مجھے وہ انٹ کے ساتھ ایمپرسینڈ نظر آیا لیکن فنکشن انٹ تھری جو تھی اس کی باڈی میں بھی کوئی فرق نہیں وہ بھی بالکل انٹ مائنس ون کی طرح ہے ہاں وہ مائنس ون کی بجائے مائنس تھری کر رہی ہے لیکن کاروائی وہی ہے تو جواب یہ ہے the idea is the integer object my int is used exactly as it exist in the caller the function simply reaches it through a different name دیکھیے کیا ہوا کہ یا میں آخری یہ دو باتیں بھی کہہ دوں اس کے بعد واپس اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ the function int minus three can not use the name my int because it is in the caller's scope but both variable names refer to the same object same memory cell اچھا یہاں پہ دیکھیے میں نے کیا کہا اسکوپ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ فنکشن کے اندر جو لوکل ویریبلز ہوتے ہیں وہ صرف وہ فنکشن ہی استعمال کر سکتی ہے ان کا نام یا ان کو ایکسپریشنز میں جو کالر ہے یا کوئی اور فنکشن یہ نام استعمال اس طرح نہیں کر سکتی کہ فلانی فنکشن میں جو ویریبل ہے وہ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں یعنی کہنے کی میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کسی دوسری فنکشن کے لوکل ویریبل کا ایکسس مجھے دو کیونکہ میں نے وہاں پہ جا کے کچھ کرنا ہے یہ تو نہیں آپ کر سکتے یہ تو اسکوپ رولس کے خلاف ہے البتہ ریفرنس ویریبل سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس فنکشن کے پاس ایک ویریبل ہے اس نے اس کا نام مائی انٹ رکھا ہے میں بھی اس میمری لوکیشن پہ جانا چاہتا ہوں اور میں اس کو اولڈ ویل کہنا چاہتا ہوں یعنی کہ میمری لوکیشن تو وہی ہوگی بس میرا نام مختلف ہوگا اس کا نام کوئی اور ہوگا یعنی کہ دوسری فنکشن نام یا اس نے جو نام رکھا وہ کوئی اور ہوگا نام مختلف ہیں جس کی بنا پہ اسکوپ رولز وائلیٹ نہیں ہوتے لیکن میمری لوکیشن ایک ہی ہے آئیے میں آپ کو یہ تصویری خاکے سے دکھاتا ہوں کہ کال اسٹیک جو ہے اس میں پھر وہی کہ کالر جو ہے اس کے پاس مائی انٹ اور ریٹرن ویل اور اس کا ادر اسٹف اس کے بعد دیکھیے کہ انٹ مائنس ون میں میں نے کیا کیا یہاں پہ میں نے لفظ اولڈ ویل لکھا تو ہے لیکن میں نے اس کو اسٹیک میں نہیں دکھایا بلکہ میں یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو اولڈ ویل ہے یہ اصل میں یہ جو میمری لوکیشن ہے 1072 اس کا ایک دوسرا نام بن گیا بلکہ اگلی سلائڈ اگر دیکھیں تو میں نے دیکھی اولڈ ویل کو اب وہیں لگا دیا ہے جہاں پہ مائی انٹ ہے مائی انٹ دانی جانب ہے اور اسی میمری لوکیشن پہ میں نے اولڈ ویل بھی لگا دیا ہے میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ مائی انٹ اور اولڈ ویل ایک ہی میموری لوکیشن کے دو نام ہیں مائی انٹ نام جو ہے وہ جو فنکشن کالر ہے اس میں استعمال ہو رہا ہے اور اولڈ ویل جو ہے وہ انٹ مائنس فن میں استعمال ہو رہا ہے مائنس تھری میں استعمال ہو رہا ہے بلکہ چونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو مختلف نام دو ڈفرنٹ فنکشن میں ہیں اصل میں میں اولڈ ویل کی بجائے مائی انٹ بھی کہہ سکتا تھا لیکن یہ دو مائی انٹس جو ہیں یہ دو مختلف نام ہوں گے میمری لوکیشن البتہ ایک ہی ہے اب چونکہ int int minus minus one three three جو جو ہے ہے یہ اولڈ ویل کے ذریعے اصل میں اسی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ مائی انٹ ہے تو دیکھیے جب وہ اولڈ ویل مائنس تھری کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اولڈ ویل کالر کے یا انٹ مائنس تھری جو اسٹیک ہے اس میں تو ہے ہی نہیں اور اوپر دیکھیے کہ تھرٹی ون ٹوینٹی ایٹ بن گیا لیکن کہاں پہ یہ جہاں پہ مائی انٹ ہے یہ بالکل ایسے ہی ہوا جیسے کہ وہ پوائنٹر ویریبل تھا جس کے ذریعے ہم فنکشن کے اندر پہنچ کے اس کی ویلو چینج کر دیتے یعنی کہ کالر میں پہنچ کے اس کے بعد آگے چلیے تو جب انٹ مائنس تھری ختم ہوئی اسٹیک پوائنٹر واپس آیا اور ریٹرن ویلو میں ٹوینٹی ایٹ اسٹور ہوا لیکن دیکھیے مائی انٹ کی ویلو جو ہے وہ ٹوینٹی ایٹ اسٹور ہو گئی یہ تو تھی کاروائی ریفرنس ویریبلس کی بہائنڈ دا سینس لیکن آپ نے اب اس کے بارے میں کیا یاد رکھنا ہے یہ سلائڈ دیکھیے دا کمپائلر میں actually implement call by reference using pointers as we did in example two یعنی کہ بہائنڈ دا سین اصل میں یہ ریفرنس جو ہے یہ بھی پوائنٹرس کے ذریعے ہی موسٹ لائکلی ہوگی کیونکہ یہی طریقہ ہوگا البتہ جو دوسرا point the obtaining of addresses and dereferencing will be done the scene یعنی کہ آپ کو ایز اے پروگرامر یہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں یہ کمپائلر آپ کے لیے ارینج کرے گا کہ ریفرنس ویریبل جو ہیں وہ پیچھے خود بخود ہو جائیں and we should think in terms of renaming abstraction یعنی کہ آل دو پیچھے تو پوائنٹر استعمال ہو رہے ہیں لیکن وہ کمپائلر کر رہا ہے آپ نہیں کر رہے اس لیے آپ اس طرح نہ سوچیں آپ یہ سوچیں کہ جب بھی آپ ایک ریفرنس ویریبل استعمال کرتے ہیں تو آپ نے کالر کے کسی ویریبل کا ایک اور نام رکھ لیا میمری لوکیشن وہی ہوگی تو اس سے کیا ہوا کہ ہم کاپی سے بھی بچ گئے اور ہم پوائنٹر سے بھی بچ گئے اس بنا پہ ریفرنس ویریبلس کا استعمال کافی ایلیگنٹ ہے یعنی کہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہمارا کوڈ جو ہے وہ پڑھنے میں بھی آسان لکھنے میں بھی آسان البتہ اس کے بارے میں کچھ احتیاط برتنی پڑے گی جو کہ آج چونکہ وقت ختم ہو گیا ان شاء اللہ ہم اگلے لیکچر میں ریفرنس ویریبلس کے بارے میں کچھ اور باتیں کریں گے تب تک ان خدا حافظ